ابو نظروں سے روایت ہے کہا میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس تھا کہ ان کے پاس ایک آنے والا یعنی ملاقاتی آیا اور کہنے لگا حضرت ابن ابن عباس اور زبیر رضی اللہ عنہم نے دونوں متوں یعنی حج تمتو اور نکاح متا کے بارے میں اختلاف کیا ہے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں وہ دونوں کام کیے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں ان دونوں سے منع کر دیا پھر ہم نے دوبارہ ان کا رخ نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو سترہ